السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 565 دھیان سے سننے والے کو اللہ تعالی بہت جلدی ہدایت دیتا ہے دھیان سے سنیے یہ بہت ہی بہت ہی اہم سبق ہے اور فوراً عمل کر لینا دیر نہ کرنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی ہو گئی ہوں میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں بیٹھے بیٹھے عمل کروں مجھے اتنا اتنا بتا دیجئے آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واہ واہ واہ واہ تم نے تو بہت اچھا سوال کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اللہ اکبر سو مرتبہ پڑھا کرو یہ تمہارے لیے ایسے سو اونٹوں سے بہتر ہے جس کی گردن میں پٹا پڑا ہوا ہو جھول ڈلی ہوئی ہو اور مکہ میں ذبح کیے جائیں سبحان اللہ آپ اللہ اکبر سو مرتبہ پڑھ لو تو گویا آپ نے مکہ مکرمہ میں سو اونٹ ذبح کر لیے اور مکہ کا بھاؤ تو معلوم ہی ہے آپ کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ایک لاکھ گنا اب بتا دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ مکہ میں ذبح کیے جائیں پھر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ سو مرتبہ پڑھا کرو وہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو آسمان اور زمین نے ڈھانپ رکھا ہے اور اس دن تمہارے عمل سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو اللہ تعالی کے یہاں قبول ہو البتہ اس شخص کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے یہ کلمات اتنی ہی مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ کہیں ہوں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو یہ کسی گنا کو نہیں چھوڑتا اور اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے مسند احمد میں بھی ہے تبرانی میں بھی ہے مستدرک حاکم میں بھی ہے مجموع زوائد میں بھی ہے کتنی بڑی فضیلت ہے کیا آپ سو مرتبہ تو فوراً پڑھ لیجیے آپ کتنی دیر لگتی ہے سو مرتبہ پڑھنے میں مجھے اتنا بتائیے آپ انداز سے دو منٹ لگے گی دو منٹ زیادہ سے زیادہ تین منٹ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو اونٹ مکہ مکرمہ میں یہ کیج کیے جائیں اتنا زیادہ ثواب ملے گا میں پھر سے یہ حدیث پڑھتا ہوں کہ ام ہانی نے کہا بڈی ہو گئی ہوں کمزور ہو گئی ہوں بیٹھی بیٹھے کرتی رہوں تو آپ نے فرمایا واہ واہ اللہ اکبر سو مرتبہ پڑھا کرو یہ تمہارے لیے ایسے سو اونٹوں سے بہتر ہے جن کی گردن میں پٹا پڑا ہوا ہو جھول ڈلی ہوئی ہو اور وہ مکہ میں مکہ مکرمہ میں ذبح کیے جائیں اور سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو یہ تو سیدھا عرش تک پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آج کا سبق یہ ہے اللہ اکبر سو مرتبہ پڑھ لیجئے اور لا الہ الا اللہ سو مرتبہ پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین